سعید بن مسیب نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ موزی جاندار ہیں ہل و حرم میں جہاں بھی مل جائیں مار دیا جائیں سانپ کوا جس کے سر پر سفید نشان ہوتا ہے چوہا کاٹنے والا کتا اور چیل صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو باسٹھ